فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن بارہ دینار میں ایک ہار خریدا جس میں سونے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے میں نے انہیں توڑ کر جدا جدا کیا تو مجھے اس میں بارہ دینار سے زیادہ ملے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا سونے اور جواہرات جڑے ہوئے ہار نہ بیچے جائیں جب تک کہ انہیں جدا جدا نہ کر لیا جائے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچپن یہ حدیث صحیح ہے